پیش لفظ مختلف مذاہب اور کلچر رکھنے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی صورت میں آپسی روابط کا خوشگوار ہونا پسندیدہ ہے ربط کی کمی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا سبب بنتی ہیں اور نفرت اور تعصبات کو بڑھاوا دیتی ہیں اس کے بعد صورتحال خراب ہوتی چلی جاتی ہے پڑوسی آپس میں پیار و محبت بھائی چارے کا برتاؤ کرنے اور ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کے بجائے حریف اور دشمن بن کر صفح آرا ہو جاتے ہیں موجودہ صورتحال میں ملکی سماج پر نظر ڈالیں تو کچھ ایسا ہی نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے اسلام اس ضمن میں واضح رہنمائی کرتا ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب اور عقائد و کلچر رکھنے والے غیر مذاہب افراد سے بحیثیت انسان حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ مذہب و عقیدے کے فرق اور اختلاف کے باوجود ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے انسانیت کی بے لوس خدمت کو نیکی کا درجہ حاصل ہے اسلامی تعلیمات اور حضور صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کی زندگیوں کے روشن نمونے اور تابناک مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہیں افسوس ہے کہ دینی مزاج سے ناواقفیت اور کچھ دیگر اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلقات عام برادرانی وطن سے خوشگوار نہیں ہیں اس کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پر نہیں ڈالی جا سکتی میڈیا اور کچھ تنظیمیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں اس کتاب میں انہی نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی واضح تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھ کر برادران وطن سے تعلق قائم کریں اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے خاص طور پر ان تعلقات کی وجہ سے ہی وہ ان کے درمیان دعوت دین کا فریضہ ادا کر سکیں گے باہمی روابط کی وجہ سے غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور ہوں گی قول عمل سے شہادت حق کی ذمہ داری ادا کر سکیں گے ان کے اور ملکی سماج کے بہت سے مسائل کا حل بھی نکل آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے کتاب لکھی گئی ہے وہ پورا ہو میں doctor Muhammad Rifat chairman Tasnifi academy اور doctor Muhammad Razi ul-Islam Nadvi secretary Tasnifi academy Delhi کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تیاری میں دلچسپی لی جناب عبدالرب کریمی شعبہ دعوت نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں تعاون کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آمین نئی دہلی پچیس جماعت الاولہ چودہ سو اڑتیس ہجری twenty fifth February 2017 Muhammad Iqbal Mulla secretary شعبہ دعوت جماعت اسلامی ہند